قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد یعنی گواہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یہودیوں کا دین اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اللہ کے راستے سے روکنا اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دھمکاتے ہیں جو حق سے عناد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا اگلے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی پیش گوئیوں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں نبی امی ہاشمی عربی مکی مدنی سید اولاد آدم خاتم الانبیاء رسول رب الارض والسماء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا پھر بھی اپنی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو اور کس طرح خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی اور مددگار نہ ملے